انسان دے انسانیت دی دی قدر اس پٹھی پٹھی پٹھی بنا بنا کے کے کے جگ جگ نو نو اگ بندیاں سٹ تر تو رحمت اج بنیا تے بندے دے جے تکا کباب ہوندا ہے نا اس لیے بندے تکا کباب شاید ہی انسان نال انسانشر ہوا ہوگا جڑا ہوں ہو جی ہے دل کے سارا اقبال فرماندہ ہے ہے دل کے لیے یار تو داڑی منایا سی میں کہ یار تان منہیا نہیں کہ مان منہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت جدو مشین دی حکومت آ گئی اج مشین دی حکومت ہے نا بندے اس اسلے فرمایا دل مر جان گے دل کیوں مشین جان ہے سچی دسی میں گل لگا بڑی نقطے دی مشین جان ہے گڈی مشین ہے دوسری لیڑے توڑنے والی فلانی مشین فلانی جنیا مشین نے اج تک ہزار مشینیں جگ بھرے مشین جان ہے ترس ہے رحم ہے اگر ان بندہ آ جائے دھاڑا باکاں مارے یہ چڑ دے دیا سچی دس کشمیر کہنا مشینوں نے آ کر انسانوں کو مشین بنا دیا مشین کی طرح بے درد بے رحم بے ترس جب کوئی ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے مشین کی طرح نچوڑ کر بنایا سی جج وکیلا ہاتھ جج دے ہاتھ آوے جے کیس غریباں غریباں لوکاں لوکاں دا کیس انہاں دے جج وکیلاں دے ہاتھ آوے جے کیس غریباں لوکاں ماس ہڈاں دا چوس کے چھڈ دے ماس چوس کے دے سرکاری چکاری جونک جانتے ہو مجال حضرت صاحب کیسے عجیب لانتی بت نے سائیکل والا والا والا والا رکشے گڈی بس اس کہہ دیتا ہے سر سر قریب بندہ سو کر نکے نکے خدا کا ناج رحم کر پانچ سو کتی ماں دیا پوترا رب وا دریقات

جی کسی مقدر نہ اپنے نصیب سڑے ہاتھ چنا یہ اپنے ہاتھ کمے سات دفتر بیٹھے لب لب کے دونوں چاہیے لگنی کی تھی ان دی مشین آئی دل مر گئے کوئی احساس نہیں دل میں کوئی درد نہیں کوئی فکر نہیں کوئی غیرت نہیں کوئی عزت کی فکر نہیں دشمن سجن کی پہچان نہیں ضمیر مر گیا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مربت کو احساس مربت کو مربت کہتے ہیں انسانیت کو انسانیت کے احساس کو کچل دیتے ہیں آلات وہ آندہ ہے جڑے دنیا سائنسی آلات آئے ہیں یہ انسانیت کے احساس کو انہوں نے کچل کے رکھ دیا ختم ہو گیا احساس دو لاکھ صرف پہن نے قرضہ لینا سی پرا ہے سر وڈ کے سٹ دیتا سو مت منگ لو فلم دیا سی تحت پنڈ جانا ہوتا تمت واقع تقریباً چھ مہینے پہلو کراچی تو بندہ آیا ملنے والا ہونا انہیں فلم لائی اللہ میری تو بہت شہبت چڑی وغیرہ ایک سال دی سالی پی بنکاری مار دیتا ہے آپ جدو بے ہوش ہے نا اگو ریل آ رہی نال ہی ریل پٹڑی ریل دے ٹکرا گئی آپ فلم جو ویکھیے تو جذبات اٹھے تو چکلا بہن ہاں، حکم جی آپ کی ہے ہاں ماشاء اللہ اس میں وہ فرانگ بھی ہے میرے خیال میں ہاں فرنگ کے ساتھ جی وہ تیری بنتے

ہاں وہ بہت خراب علاقہ قبرستان صبح قبرستان سے رحمان بابا کے ساتھ اچھا، اچھا، رحمان اچھا۔ بابا کا مزار اس طرف ہے وہ سرکانی صاحب کا بھائی جو ہے نا میراج الدین سرکانی وہ رحمان بابا میں خطیب ہے اچھا صبح جو ہے ہم چھ بجے صبح صبح نکل جائیں گے ادھر ناشتے کے لیے نا ہاں۔ تو پھر جو ہے تو سات بجے تک ان لوگوں کے پاس ہو جائیں گے آٹھ بجے تک دس بجے تک ہم پھر کسا خانی بازار اچھا۔ اصل میں جی وہ مدرسہ ہے پھر صبح تدریس کا وہ نظام شروع ہوگا میرے بھی آئے جی، صبح سے انتظار میں تو یہ دینی طلباء اکٹھے ہیں ان سے اگر چار باتیں ہو جائیں گا پھر آپ واپس ہمارے میرے ساتھ تو ہاں، ایک گھنٹے کے لیے نا جی، ہاں، ہاں، میں ادھر نماز پڑھ لوں گا ہاں آپ چالیس سے چار ساتھ چلے جی وہ یہ ہے کہ اگر جمع ہوں گے چلو چار باتیں جی۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں بات اتر جائے چلو ہمارا ہاں <laughs> تو مر آنا جانا گیا نہیں چھوڑ گیا <laughs>